میں ہی مسٹل اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع میں مجھے اس کا موقع ادا فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ان تباہی کی ان باتوں سے مستقب ہو سکیں دوستو حقیقت یہ چاہتا ہے کہ میں ایک فوج والوں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ڈپارٹمنٹ بھی ہے جس کہ اس چیز کو لے کر والوں میں اسلامیات کو اس کو آگے بڑھایا جائے اور ان کے اندر دین تعلیمات کو عام کیا جائے اس ٹیم کو بنایا اور اسے آگے بڑھایا میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس سے حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم سے کوئی بھی تباہ ہو ہوائی فوج ہو یا جاہد فوج ہو یا کسی وقت کی فوج ہو ہمارے لوگ ان کی اصل قوت جو ہوتی ہے ان کی ایمانی طاقت ہوتی ہے ان کی اخلاقی قیمت ہوتی ہے جس قوم میں اخلاقی طاقت ہوتی ہے یا ایمانی قیمت ہوتی ہے بات ہوتی ہے کہ میں لڑتا ہے سپاہی اگر ایمان نام سپٹنا کی نوعیت ان کے اندر ہوگی ان کا ان کے اندر وہ دیداری جو بہادری ہے جو کہ ہمارے خلق میں تھی ان کے اقدار کی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنی جس کی پہلے بڑا کرتی ہے میں نے کبھی بھی اپنے کے ساتھ آگے نہیں بڑھا کہ جب بھی بڑھا تو اپنے اندر کی دنیا نے یقین کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے پچھلے جنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقت والے اس لیے میدان چھوڑ کر میں تو یہی کہوں گا کہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہمارے لشکر میں یا ہمارے لوگوں میں اللہ تبار پتہ نے ایک ایک جنوبہ اور ایک ایمانی کی وقت ادا کرتی تھی بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ اقدام آپ کا بہت ہی ندارش ہے اور اس سے بہتر دوسری بات آج ان حضرات کی تقاریر کہ جو حضرات آپ نے چنے اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ آگے چل کر دینی سے اس کے آپ کے جو ہیں ان کی بہت اچھی خدمات ادا کر سکیں گے ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دیش کا چاول دیکھا سکتا دیش تقاریب کے وقت تھوڑے تھے اور بات حال تک نہیں بیان کی گئی لیکن اندازہ یہ ہوا کہ ان شاء اللہ یہ آگے کے دن کی صحیح رکھ پرتیشت کر پائیں گے اور جو چیز پیش کریں گے تو ان شاء اللہ نافع ہوگی اور نیچے ہوگی اس بات کے ابتدائی کلمات کے بعد میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں جس سلسلے میں آپ نے یہ محفل مناسب کی ہے یعنی ہمارے آقا پیر مندیات حضرت محمد لگو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرانی جن کے مختلف پہلوؤں سے جن حضرات نے کچھ کچھ کہا اور نہ تو یہ کہیں کہ پوری زندگی گزر جائے اور تمام انسان مل کر اور تمام فرشتے مل کر اور اللہ کی تمام مخلوق مل کر ہمارے یہاں کا پوری بن گیا حضرت محمد پتا ستم کی تاریخ اور صرف بیان کرنا چاہوں تو جو صحت کا اور نہیں کر سکے گا بات یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ محمد سیدھی یس طرح پائے کمال کون سی تیری ادا دل کی طلب دار نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی ساتھ جانت اور آج کی نبیت سے جملہ کمال جو ہے یہ ایک مسجد کے پیاس دوسرے نظر میں آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا بہرحال ہم اتنی بات کہیں گے کہ جن کو پر آج کی تجویز کی گئی اور جو کیے کے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کی غلطیاں ہیں جن پہلوؤں سے آج مسجد جو ہے وہ دنیا کا جو سکتا جو تو پیغمبر کو بھی اس وقت سے دیکھنا چاہتا ہے کہ پیغمبر دنیا کے لحاظ سے انسانوں کو کیا دیکھتا ہے لیکن ہم اس بات کو سن پر واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں تو نبی کی زندگی کا کوئی ہی بھی ایسا نہیں ہوتا یا اگر وہ سالات کی حقیقت کے سامنے آتا ہے اگر وہ معلوم کی حقیقت کے سامنے آتا ہے اگر وہ ہاتھی کی حقیقت کے سامنے آتا ہے اگر وہ مسجد کی حقیقت کے سامنے آتا ہے اس کی تمام حقیقتیں ساتھ پہنا ہوتی ہیں جسے آپ اپنی زبان میں آپ چیز کہتے ہیں ہوتی ہے لیکن ان کی حقیقت کا جو پتہ بنانا راوا ہے لیکن کسی وقت بھی اپنے نتیجت کے خیر سے جدا نہیں ہو سکتا اور حقیقت کے ساتھ ہمارے آپ کا سنگ بن گیا حضرت محمد انتقا سیون کی نظیت کو اگر آپ گہری میں سے دیکھیں گے تو آپ بھی سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ محمد وسلم کی زندگی کے لیے مختلف پہلو اگر بیٹی کی حقیقت سے ظاہر ہو رہے ہیں ہاتھی کی حقیقت سے ظاہر ہو رہے ہیں ضامی کی حقیقت سے ظاہر ہو رہے ہیں شہر گھر کسی حقیقت سے ظاہر ہو رہے ہیں یا کسی جیت کے وقت آپ کی زندگی کا کوئی چاہیے انسانوں کے سامنے آتا ہے تو وہ پہلی حقیقت میں نبی پاک سے اللہ علیہ ہو رہے سلم کی نبیت کی جانوریت ہے نبی پاک سے اللہ علیہ ہو رہے سلم نے جو دین پیش کیا تو اس دین کے آپ جاری اس دین میں دین گئے دنیا کی دل نہیں تھی دنیا کی جو دل جسے کہ ہم سے جسے ہمارے سامنے لا سکتے وہ آج آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملات جو ہیں جو خدا گانا ہے اور دن کے معاملات جو ہیں وہ خدا گانا ہے اسلام کے لیے نظریہ انوکھا ہے اسی پلان کے اندر ایک وقت میں ان پلان ہاں دن دار دن بار دار دنیادار ہوتا دار کس مانا کر کے زندگی اگر دن کے آسان کے مطابق اگر سب سے صحیح سے سلط رہی ہے تو وہ بھی و دن ہے اگر حکومت کے رخ سے میں زندگی کو گزار رہا ہے سردی سے سردی وہ دن ہے لکسی طور ہے اگر وہ تین دار ہے اگر تازہ ہے تو وہ بھی دن دار ہے زندگی کا جو نظریہ اللہ علیہ وسلم نے کرتے یا ان کی اپنی زندگی کے مختلف طبقات کو مختلف خیالوں میں تقسیم نہیں کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک بہت کی حیثیت سے پیش کیا ہے ایسی بہت جس بہت کے اندر سے ان خیالی طبقات کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تمام کائنات کے لیے تمام طبقات اور انسانیت کے لیے بہتر ہے حاضر ہے اور رہ کے بتانے والا ہے اس بنا پر ہم جیتا ہے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف شہریں نبیت کے جو پہلو ہیں جو کہ ایک جانے کا اندر اپنی حقیقت سے پیش سکتا ہے اگر وہ میدان جنگ میں آتا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا نبی ہے کہ اصل لاکھ اس سے زیادہ سجا کوئی نہیں ہو سکتا جس میں تمام لوگ پہلو یعنی اپنے آپ ہٹ جاتے ہیں میدان کو چھوڑ کر ایک موقع پر ایک آپ کے موقع پر جگہ دے کر چلے جاتے ہیں تو پھر اگر یہ پاس کا آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں امن نتیج لا کو لا سکتا ہمیں ایک نتی لگا میں ایسا نتی ہوں جو پوچھا نہیں ہوں میں اپنے مطلب اپنے مطلب کا دیتا ہوں پوچھا دیتا ہوں اپنے مطلب کا میری ایسی نہیں جب نہیں تو میں پوچھ کے بچہ ہوں میں سچا نتی ہوں جب سچا نتی بتا نہیں بچتا اور اسی طور سے میری یہ پاس کا لگنا ہو رہا ہے سنگل کی یہ کام دیکھو پھر بھی جرنل کی حقیقت سے ہمیں کہیں دکھائی دیتی ہوتی ہے آپ دیکھیے بدل سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک پہلی جو اسلام کی تکمیل کی نشانی ہے ایک پہلی چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو ہے نا کام کے بھی حصے سے لے کر جسے کہ آپ اپنی جو ہے سعودی اسلام میں بھی کہتے ہیں اس رخ سے جو جگہ لیتے ہیں جو کہ مقابلے کے لیے یہ چھوٹی زمین ہے اس میں چھوٹی زمین کے شادی میں لیتے ہیں تو اس کے بعد یعنی جس وقت پیڈی سے کرتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک سپاہی کو باقاعدہ مقامات بتایا کھڑا کیا اور ان کی جنرل بتائیں گے تم کسان پر کھڑے رہے گا یہ کام کنارا ہوگا یہ کام کنارا ہوگا ایک سپاہی کے ساتھ آپ کہیے معاملہ رہا تو بھی گڑبڑی تھی کہ جانب اب ایک وقت یہ تھا کہ آپ یہ جانتے تھے یہ سپاہی میرے جو ہیں ان کی نوعیت اپنے کے لحاظ سے آتی ہے کہ دو لے یعنی رہے ہیں ہاں جی، روپ ہیں دو گھیرے ہیں اور آج کی آج کے حصے اگر آپ دیکھیے تو کیا وہ کہتے ہیں کہ بغیر تلوار کے تین سو تیرہ آدمی ہیں اگر آپ چلا ہیں تو کیا کرتے ہیں کلو نہیں ہے اصلا نہیں ہے حالانکہ جس وقت کے لیے سات نکل رہے ہیں اس وقت بھی یہ ہے کہ لوگ یہ ساتھ میں نکلتے ہوئے فرمایا تھا اللہ نہیں دیاؤں بھی ہیں اللہ ان دیاؤں دیا اے اللہ یہ بھوکے ہیں اور پھر ایک طرح کہتے ہیں اے اللہ یہ لوگے ہیں اے اللہ ان کے پیروں میں کچھ نہیں ظاہر کے اخبار کے لحاظ کچھ بھی نہیں لیکن جہاں تک بغیر اصلوں سے ایک ایک کے ساتھ لوگ ان رہنے کا تعلق ہے جب یہ قسم کھڑا کر دیتے ہیں اور جو تھی وہ تو بنیادی رکھتے میں ہر اے اپنے اپنی ٹائم کے لحاظ سے وہ کسی اپنے پاس لا کر سکتی ہے اور دوسری طرف کیا بات تھی یہ مزید کی شان ہے اور یہ مزید کس چیز کے لیے آیا سکتا ہے تو یہ شان کیا ہوتی ہے لیکن کسی میں پیڑ ہم یہ نہیں سمجھا سکتا کہ پتا جو ہے وہ ہماری طرف سے ہم اپنے پیڑ سے پتہ یاد ہو جائیں گے یا اپنی طاقت سے ہم پتہ لم ہو جائیں گے تم یعنی وہاں کھڑا کر دیتے ہیں جب کچھ طریقے میں آ کر اللہ کا نبی جو ہے حضرت علی وقت سے کسی اللہ تعالیٰ ہے جو واقعہ کے پہلے ساحل ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نبی صاحب سب سلام رہا اللہ کے میدان میں کھڑے ہیں اور آخری وقت لفظ جو ہے نا روتے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ چاول مدار کا سسٹم کا نیچے پھر جاتی ہے اور آخری وقت جو ہے اس طرح کا ناپ ہے کہ پلی والی رقم سے برداشت نہیں کر سکے آپ نے سنایا اللہ تم کہنے کھا نہیں بتا آ جاتا اور اللہ دیں جو تیرہ سے آج کی میری جو تیرہ سال کی یا پندرہ سال کی پڑھائی ہے تین سو تیرہ اگر آج کے دن یہ دنیا سے پورے ختم کر دیے تو قیام تک تیرا نام دنیا میں نہیں دیا جاتا سکتا میں چھاتے نبی نہیں ہوں میرے پاس کسی نبی میں نہیں آنا میں جو ہوں آپ تیرے کہنے کی بنا سے میں نے اپنے مسئلہ ہدے دل کے کتنے لا کر میدان میں ڈال دیے ہیں میں جو بھی جانتا ہوں کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے میں جو بھی جانتا ہوں کہ یہ بالکل بے کا نام ہیں لیکن جو ستم کو ہمارے ہمارا جیسے لڑکا ہے یا لاگا ہے یا کتا ہے یا مدد کی جگہ ہے یہ مخصوص میں نہیں یا نفارت میں ہے جس وقت محمد لیے ہم سطح کے الفاظ فرمائے تو طریقے میں ابھی نے کہا رسول اللہ دس دن کی اللہ آپ کی مدد کرے گا یعنی ایک وقت یہ ہے کہ ظاہر سے اقتدار دے لو کہ پہلے یہ نہیں چاہتا تو شاہد کا پتا سے کرو لیکن میں ہے سرکار کے سہ بات ہے کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو اسے اکٹھا کر لو لیں اور اکٹھا کرنے لینے کے بعد یہ سمجھو کہ مدد اگر آئے گی اخبار بات نہیں آئے گی خدا کی ساتھ پر آئے گی خدا کی بات سے آئے گی جس دے انسانی کتاب سے آئے گی لیکن انسانوں کو بنانے کے لیے آتا ہے جس انسانی کتاب کا پیدا کیا کرتا ہے اب یہی بات کتنے وقت کے بیچ میں کہیں ایک وقت اللہ کی طرف سے اور انہوں نے اپنے پیچھے دکھا دیں دکھا دیں اور دکھا تک چلے گئے یعنی اب جس وقت میں چنتا ہے کر سکتے ہیں تو فیصلہ لے کر سے سکتے ہیں سے پاس جو کام ہے وہ کام جو ہوتی ہے اپنے جس کو ایک عمل کر جاتا ہے اور نبی کا کوئی عمل جو ہوتا ہے بغیر مقصد کے نہیں ہوتا بغیر کے نہیں ہوتا وہ امت کے مہینہ جو دے کر جاتے ہیں تو کے تمام تک کا سب کے تمام سے آنے والے جو کئی کے نا میں پہنچے کے اپنی طرف سے ایسی محمد اسپتا سے منصوبہ اپنی بہت سب سے طاقت کو اکٹھا کر لیں لیکن اگر ان کی طاقت کمزور ہے تو وہ نہ سمجھے کہ ہماری طاقت کمزور ہے اور اس میں غالب آ جائے گا تو وہ ست جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے ان کے خطرہ ستھ سواپ کی طرف سے آتی ہے تو تم اپنے اندر کتاب سے پیدا کر لو جو ایک مین کی کتاب ہے جو خدا بات فتح سے لایا کرتی ہے جو خدا کی طرف سے مدد سے لایا کرتی ہے دوسرے خدا کی مدد میں یعنی تمہارے اندر کتاب آ جائے گی خدا کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی سب پایا جائے گی یا جب جگہ میں تمہارے ساتھ اللہ اللہ نے مدد مدد کر کر کے کے دکھائی ہر زمانے میں تعالیٰ دکھائیں گے نوعیت کال کے گئی یونیورسٹی صحابہ کے دور میں نے نہیں کہی تھی تو کوئی اصلہ کرنے کا یقین تھا بلکہ ہر میدان میں یہ نصیبت والا یقین ان کے تینوں یعنی بہنت بنائے ہوئے تھا اور ان کے اندر سیرت کو بڑھاتا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ لگے الگ سب سے آتی ہے رہا تھا کہ یہ پہلی ہے محمد قاسم کی زندگی سے اگر آپ آج کی زندگی کو یعنی اجازت سے کہا گیا کہ حاصل وقت کی حقیقت سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری لگی ایک چیز تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اعلان کے کتاب انسانیت کی جتنی تو کل کئی سال کا زمانہ ہے اور تیرہ سال کا زمانہ جو ہے جو لگتا ہے اس طور سے گزرا ہے تو باہر کے لحاظ سے ہم یہ چاہتے ہیں بالکل دریاتی کا اور جو تارکی کا کنینا ہے لیکن ہمارے لکڑی وہی زمانہ لکڑی کی زندگی کا جو ہے وہ مسلمانوں کی اتنی بنیادوں سے قائم کرنے والا ہے جس طریقے سے ندیمہ کی زندگی اٹھائی گئی ہے آج زمانہ جو ہے لیکن وقت جڑ ہوتی ہے اسے کوئی نہیں دیکھا سکتے وقت طلوع کو اس کے فلپ کو دیکھا سکتے ہیں جس نام کی مدیس سات سیلم نے جس معاشرے کو پیدا کیا جس بچے کو پیدا کیا جس اہمت کو پیدا کیا اس کی درج ویسی جو مکے کی زندگی میں لگائی گئی تھی مکے کے مطابق مکے کی بڑی تھی تربیت جس تربیت میں تین سے تیرہ سے پیدا کر دیا تھا جن سے جب کم کا کا فرق ہوا وہ ایسے حضرات تھے جو کہ انسانیت کے لیے ایسا ایسا سستا ہے تین سے تیرہ کے مطابق برابر کوئی سب کا دنیا میں اندیا علیہ اسلام کے بغیر پیدا نہیں کیا گیا ہر وقت قانون ہر وقت ایسے ایسے کسی والے ہیں جب ان کی زندگی کو آپ دیکھیے اگر انہیں نہ والے ان میں ڈال دیا جاتا ہے اسے چر سے پہلے آپ کو دکھائی نہیں دیتا اگر انہیں کسی تعلیم سے ایسی مطلب سے دکھا دیا جاتا ہے تو وہ بہترین معلوم ثابت ہوتے ہیں اگر انہیں اگر انہیں مقدم کی حقیقت سے رکھا جاتا ہے تو بہترین مقدم ثابت ہوتے ہیں یعنی ایک زندگی تھی کو دکھائی تھی وہ وہی زندگی تھی جس نے اسلام سے لے کر آگے بڑھایا جسے اسلام کا آگے چلایا وہاں نے بھی کہا تھا کہ کی زندگی کی یہ تیرہ سال کے تھے بالکل اس وقت ساغر میں آتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ بھی نہیں دے رہا اس کے بعد نظری زندگی میں آپ آئیے تو لگنی زندگی میں آپ اگر دیکھیں تو ایک وقت نہیں ہے مگر خاصی ہیں وہ سب کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن کس وقت کرتے ہیں اگر اس کے لاکھ نظری زندگی تو میں یہ کہوں گا کہ نقصی زندگی سے کسی صورت میں کرنے تھی کھیتی کی چھوٹی اس کے اندر روپ کے تین قبیلے جو تھے لیکن مینٹ کے تین کے تاثر کے یہاں تک کے مطلب دس پرسن کی باتیں آ تھے وہ پرسن لوگوں نے کھلایا آج تک انٹر سب تک کی دیر یعنی لحاظ سے لوگ بھارت کے کمرمنٹ سے اور ان کے ایک اس طرح سے چوٹی تک ہوتا زیادہ کرتے تھے اسی طرح کے کئی سنکت سٹنے والے جو ہوتی تھے اور جو روز ہوتے تھے جو وہ کے لوگوں سے ملتے جب میں پاس پر اور مجھ سے یعنی کیا نام ہے اچھے بھارے چڑھائی کرنے کی صورت میں سوچا کرتے تھے اسی سے کئی لاکھ تین سو تیس تک کا پر موجود تھا یعنی اندر گھر کے اندر چھوٹی کی شکتی میں دو سر سات موجود ہیں جو ہر مسلمانوں کی گردار سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں اور مسلمان جو آئے ہیں مسلمانوں کی ان کے پیشے لکوں سے بھی چل کر آئے ہیں لٹوں سے چل کر آنے والوں کے ساتھ کھانے پینے کے کچھ بھی نہیں تھا وہ ان کی نئی تھی کہ دل کی لاکھ اور دل کی جگہ کپڑے سے جگہ سامان سے بچے کے پر بتائے تھے مریضوں کی زندگی بھی جب ہے میں پوری کینچک کرنے والے مہاجرین پہاڑا نے تھی تو بنیادی ضروریات کے لحاظ سے ان کے پاس سب کچھ نہیں تھا کہ وہ زخمی کے جو الفاظ تھے وہ بھی تم بہت بڑے مالدار لوگ سے ہوا کرتے تھے ان کی اپنی کھیتی کھیتی یعنی تھی زراعتوں کی وہ چھوٹے چھوٹی زمینیں تھیں جس سے وہ جدید کی گزارا کرتے تھے لیکن ان تمام اختلاف کے بارے میں اور اس کے ساتھ کیا اندر اندر شہر کے اندر بھی نہیں جب اور ساتھ بدر کا نام کا تو آ رہا ہے آپ دیکھیے چھتیس کے قریب جنگل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹھ سال کے الگ پر مختلف اپنے لڑی تھی اور یہ زمین کچھ سہولت نہیں تھی کہ محمد سطر خود ہی آپ کے ارادہ کرتے آگے ان کو کرنے کی کوشش کرتے تھے سب سے پہلی جنگ یہی ہے بدر کی اگر آپ کے پیٹ وہ خود آگے نہیں بڑھے بلکہ لائے بلکہ یہ ہوا اسے تو پاپ آئے تھے یعنی وہ فاصلے کی بات کو بڑھایا گیا اس کے فاصلے پر لگنے بات کو تم حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ فاصلہ گزر بھی گیا ہے لیکن پھر بھی اگر کتاب وغیرہ کا فاصلہ گزر جاتا ہے لیکن اب اسلام وغیرہ آتے ہیں جنگ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتا بھی درست کرتے ہیں بدل سے لے کر پتہ بستہ تک کا زمانہ جو ہے یہ ایسا زمانہ ہے کہ دل آخر آخر بنانا ہے تو جس مجھے خاص ہندو کے میں آپ کے ہیں آپ کے سہاوت سے نہیں بات ہے اس کے ساتھ دوسری پر چلتی ہے ختم ستمکتا ہو جاتی ہے جب ساری میں آ جاتا ہے تو عرب سے آتی ہی اس کی طاقت جو ہے مقابلے میں آ جاتی ہے تو طاقت سے ہوں گی جنہوں نے منصایا کہ ہر مقابلے میں آ جاتی ہے حضرت اللہ کہ ہمیں ہندو کے واقعات میں اس مقام پر چلاتے ہیں کہ ہم پانچ سو سات رات کو سو نہیں سکتے تھے آرام سے خیال یہ ہوتا تھا کہ ابھی رفتانی ابھی رومن سے ہیں ابھی کہیں مدینے تک چلنے دیں گے یعنی عزت یہ تھی کہ آرام سے وقت نہیں ملا کے ہندوستان کی زندگی تھی لیکن مسلمان کی زندگی تہائی تک کی زندگی اس سفا تک کی زندگی میں کیا ہوا ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے ایک مہینے کا نا کیا کام کیا زندگی میں اسی طرح کے عالم نے لاسی نظام دیا اور اسی طور پر تعلیم کا جو نظام دیا اور اب کا جو نظام دیا کہ دیکھو یعنی تمام دنیا میں بھی کوئی مقام نہیں جنگ یعنی آپ اگر قانون کو لے لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو لے لیں تو عدالت دیکھیے ایک کونے میں عدالت ایک وقت آتی ہے حکومت دوسرے رقص آتی ہے پیس دوسرے رقص آتی ہے لیکن یہ علاقہ سے یہ لمبیا حضرت محمد مستفا کا چنتا لمبا چلنے کے لیے لمبی میں پوچھا ہے تو اسی کے ساتھ حکومت کا بھی یہ سخت تھا اور وہ عدالت کی کسی بھی اور میرا چلو کے سب کری ہر چاہتے تھا جو چھ سیٹیں ہوتی تھی سب سبھی کے سبزی میں ہوتی تھی اور ہم نے پوری جانونیت کے ساتھ یعنی شادی کی حقیقت سے جب کی حقیقت سے تعلیم کو تعلیم دنیا کے کھیلوں کی حقیقت سے پہ یہ کی حقیقت سے یا یہ سب کی ہر چیز ہے یہ دیکھ اللہ کی تربیت کر رہے تھے اس کی تربیت اس وقت کر رہے تھے محمد وسلم کا کارنامہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیرہ لاکھ یا بارہ لاکھ ایک مربع مل کے علاقے کے اسلام کی حکومت کو لے آئے حکومت کر لینا اور ملکوں کو پتہ کر لینا یہ کمال نہیں دیا سکتا ملکوں کو یہ صرف کمال نہیں دیا سکتا اور ایک بھی پتا کر لیتے ہیں سب سے بڑا سماج یہ ہو سکتا ہے کہ ملک پتہ کیا جائے اور ملک کو پتا کرنے میں جنگ سیاسی کا ایک فائدہ بھی بتایا جائے محمد کا اپنا جنگ کو عبادت کرا دیا جنگ کو عبادت سے تیار نہیں دیا تو یہ میرا ایک دعویٰ تھا میرا ایک اعلان تھا کہ جہاز عبادت ہے جہاز کے گفت سے اگر آپ دیکھیں تو محمد اللہ کی جہاز کے سب سے دیکھیے اتنی تاقیدہ جہاز اور اتنا تاقیدہ دن ہم آج چاہتے ہیں کہ رہے اپنے جانے کے بعد جب ان کو لوگ سے قوانین بنا لینے کے بعد ہی اس لیے اس نام اس جنگوں کے قانون کی طرح سب تک پہنچا مسلمانوں کی یہ نیت دیکھتی ہے ایک مثال دیتا ایک جنگ ہو رہی تو جنگ کے دوران حضرت خانہ اس کے ساتھ تلوار اٹھاتے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں ہمیں سمجھا چل دیتا خبر کسانوں کا خیال یہ ہے تو شاید اس کو جان بچانے کے لحاظ سے چلنا چاہے جان اس سے قتل کر دیتے حضیر احمد صلی اللہ وسلم کے پاس ہیں حضیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہنا تم نے اس قتل کر دیا نے قتل کر دیا تو کل اگر یہ لال لال سے لے کر آ گیا تو تم خدا کو کیا جواب دے گا فرمایا نبی پاک کر دے کہنے لگے کیا تم نے اس نے جان کو بچانے کے لیے دیا فرمایا نہیں اس اور تک کر لگا کیا تم نے اس کے دل کو تیل تک دیکھا تھا کہ اپنے جان کو بتانے کے لیے تلنا کرو جس ادب چل رہا ہے وہ صحیح ہے جب جن سے اپنے گردن گرجن کو جن سننا کر لیا وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا وہ اس میں کس طرح سے ظاہر کر دیا تو پناہ اختیار نہیں تھا اس کی جان سے لے اسی طور پر لنڈر کے ہاتھ نہیں اٹھائے گے بچوں کو قتل نہیں کرے گے اسی طور سے جو تین وطن میں رہے ہیں ان کے ہاتھ نہیں اٹھائے گے جنگ تیس کا ہاتھ ہے جب پھر جو مسلمان جنگ کرتا ہے مسلمان جنگ کرتا ہے صرف جب جنگ نہیں کرتا تو کے ملک کے لحاظ سے کہا گیا پوچھا تو کیا ہاتھ کیا ہے دو مال کے کے ہاتھ کرو فرمایا وہ ہاتھ نہیں تو یہ کے لیے تم جہاز نہیں فرمایا وہی جہاز وہ ہے جو ہے سلم ہے سلم کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے ہے سب سے جہاز ہوتا ہے اسی بنا پر محمد اور آپ کے سہارا جہاں بھی گئے تم سب میں جا سکتا ہے دین کی دعوت دی بھی نے اپنے قریبوں کو پیش کیا تو دیکھو کر ہم تمہارے سامنے آئے ہیں اور ایک چیز کو پیش کرتے ہیں ایک مطلب ہم کو چھت کے کرانے کا پیش کرتے ہیں فرمایا اربوں کے پاس جاتے ہیں اور جب ایرانیوں کے ساتھ ایرانی سفارت کے طور پر منگواتے ہیں کہ آپ کس طور کس طور پر ہم سب چل رہے روی اس میں آنے پھر کہا ہے جا کر روی اس میں آنے جا کر ان کی یوں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کیوں آئے تھے کہ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں لیکن اس جب موت تھا ان کی عبادت تو ادا عبادت اللہ یعنی جو اس ابھیان ہے الا اب ملک اللہ ہم اس لیے نہیں آئے تو تمہارے ملک کے پہلے کام ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں بتوں کی زندگیوں سے نکال کر خدا کی زندگی سے آگے ڈھال دیں اور غلط نکالنے کے غلط ضلع ڈالے قوانین سے تمہیں نکال کر اس طرح کے عدل میں لے ہیں اگر تم اس چیز کو قبول کر لیں گے تو ہمیں تمہارے ملک کے ساتھ کوئی تعلق تمہیں کی طرف سے ملک کو سنبھالے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ ان میں کی زندگی کے ملک کے چیز میں کہیں جائے جیسے انسان وہ حقیقت انسان سے خدا کی ریایا ہے اور خدا کی خدا کے خاندان کی حق جو سکتا ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ایک خاندان ان دوسرا خاندان جاتا ایک ایک ایسا دوسرا میں چاہتا مسلمانوں کا طریقہ ہے مسلمان ہونے کی حقیقت کہ وہ تمام انسانوں کی یا چاہیے ہم لوگ بند ہونے سے رہتا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے کیا ہے اس میں یہ بات نہ کمزور ہوتا چل رہا ہے کمزور ہوتا نہ چل رہا ہے ان سے ان سے یہ بازی میرے آج لائے ہوئے ہیں میرا ہوتا ہوا تو تو ان کو کچھ نہیں لیکن دنیا کے پیسے دن راستے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنے مفادات کو قائم کریں گے اور انصاف سے قائم کریں گے اور امن سے قائم کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصل ذمہ داری جو تھی جو مسلمان کی عزت تھی یہ تمام دنیا کا امن جو ہے یہ امت آج لا یہ امت غصہ جو تھی یہ تمام دنیا میں قبل امان سے قوم سے تمام دنیا کے اوپر رائج کرتی اور پھیلاتی اسی بنا پر مسلمانوں کی تمام جنگیں جو ہیں اس وقت کی جنگیں نہیں تھی نیوز کی جا کے کہہ دیا گیا یا اسلام اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک اگر میں اچھی بات کہیے کہتے ہیں من تو کیا دیکھتے ہیں ان تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سے پھیلا اسلام تو انہوں نے کیا دنیا ایک سے کیا پھیلا اور میں ان کہ بھنگ سے کیا پھیلا آٹم بن پھیل دیا میرا ساتھی نے اور بڑے سینا نے اور اس کے پاس مسکٹ سے دیکھیے اگر جاپان میں آپ گئے ہوتا ہے تعین ہوگا کہ جاپان میں جتنے کام کر رہی ہے پاکستان کے علاوہ ساری کسی ملک میں چیز کی کام کر رہی ہے پاکستان کا سیوا نام لیا تو یہ پوری اس میں جتنی پاکستان میں ہے وہ امریکہ یورپی کسی میں جیتے لگی کیونکہ پانگانے کا بھی یہاں لینا ہر جگہ سے یہاں آتا ہے وہ یہاں کمال لیتا وہ بھی ہر کام کر رہے ہیں تو ہر ہر اور جہاں انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا تو نہیں کو کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیدا کیا وہ ایسا طبقہ نہیں تھا کہ وہ دنیا جہاں ہیرو کے لیے دنیا کے اوپر دوڑا ہے اپنے حساب سے کام کرنے کے لیے دنیا سے اور ہر جگہ پر جنگ کے دوران میں بھی انہوں نے جو کارنامے بتائے اس لیے تبھی کی جنگ پر مفت جنگ ہوتی ہے یہ ملک جنگ سے پہلے ملک کا علاقہ جو شہر کے کے طبقے کی تھا چند گی ملکی متعلق نقطۂ نظر سے جیت سکتے جائے تو جو ہے کہ ہماری کو کس سے ہٹائیں اور وہ سب سے ہو کر آگے بڑھیں گے کیٹو نے ہند کو خالی کرنا چاہا تو ان کا جو جیپیاں لے رکھا تھا ان کا پورا کا پورا جی انہیں واپس کر دیا اور جو لگ طرح سے واپس کیا کہ ہم کی حفاظت میں نہیں ہے جس سے تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں بلکہ کے جو ہے یہ حفاظت کا بدل ہے ہم یہ جی کی تم پر واپس کرتے ہیں ہم ہم اس کے ہر چار نہیں چاہیں کی کی بکل استعمال کر سکیں اور تم تک جلدی بات سنی ہے تو وہ کہنے لگے اللہ تمہیں جلد واپس لائے ہم اپنے عیسائیوں کی حکومت میں ہم پر وہ عمل نہیں تھا جو کہیں تمہاری زندگی تمہاری قدل بٹاری میں ادل دیکھا ہے انصاف دیکھا ان کو دعائیں کرتے تھے ہوتے تھے میں جب کہا تھا اس کے ہر حال میں ایسی زندگی تھی جو کہ عدل والی تھی انصاف والی تھی جان والی تھی اور اس کے علاوہ دوسری بات دیکھیے محمد کا دن کا چاہندہ رانا کارنامہ صرف یہی نہیں تھا صرف عرب میں اپنے والی زندگی قائم کر دیں یا مسلمانوں کو صرف کہاں عرب کے کتاب کو مسلمان بنا دیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ اس سے دستک تھا جو کہ آپ کے ختم نبیت کا مذہب تھا اور آپ کے ختم نبیت کی بنا پر آپ کو لازم کر دیا گیا تھا وہ بات یہ تھی کہ آپ نے ایک ایسی فیل پیدا کرنی تھی ایک قیمت ایسی پیدا کرنی تھی جو امت کے تمام انبیاء کی بارش کر سکے ایک ایسی قیمت پیدا کرنی تھی جو نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کے اخلاق سکے وہ نبی نہ ہونے کے باوجود کیونکہ ہم دیا رحم سلام کا انصاف ہم دیا رحم سلام کی قربانی ہم دیا رحم سلام کی طاقت ہم ریا رحم سلام کا پتنا اتنی جاتی زندگی اپنی اندر تک جو جیتی ہے بلکہ اس کی زندگی کا مقصد پوری کی پوری امت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں پتھر قائم ہو جائے انصاف قائم ہو جائے خدا کا قانون قائم ہو جائے پوری انسان ہے خدا کے آگے جیتنے والے بن جائے اور جتنا یہ سب محمد پتھر کو چڑھا جاتا ہے یہ ایسا سچا ہے کہ انہوں نے زندگی اپنے لیے نہیں گزاری اگر یہ اپنے لیے زندگی گزارتے تو آپ دیکھیے میں دو بات کو بیان کرتا ہوں تین بات کو ختم کرتا ہوں تین اور وقت زیادہ نہیں ہے آپ ہزار کے پاس میں یہ سب دیکھیے ایک صرف سید اللہ حقت وقت رضی اللہ تعالیٰ دس سال کے اکثر انٹر وقت سال کے کر دوں دس سال کے ہیں تو یہ محمد جب اللہ اتارا ہے تو دس سال ملے چھ ہزار کلو سدست اور ایک طرف سے جس وقت سے حضرت روز صدیق کا مثال ہوتا ہے تو ہم عراق میں داخل ہوئے تھے اور جس وقت سے حضرت عمر کا مثال ہوتا ہے تو ایک, ایک طرف آج تک تو تقریب پر دیکھا ہوگا یہ میڈیا کا تقریب سے لے کے ادھر کے زمین بنگال سن تک کا علاقہ جو ہے کہ مسلمانوں کے سب سے میں آپ کا تھا حضرت ہمت کا سب کے علاقے کمانے اور حضرت ہمت کے کمانے میں مسلمانوں میں بننا بننے کا علاقہ جو ہے بننے سے پتا کر چکے تھے مسلمان حضرت ہمت کے کمانے میں بلا کر ہے اس زمانے میں مسلمان ایک طرف یہاں پہنچے ایک طرف جہاں پہنچے ایک طرف آرمینیا تک کیا کرتے تھے یعنی دنیا کی دو بڑی سلطنتوں ہیں کو ختم کرتے تھے اور دولت بولتے تھے تھی پچیس سب سے کوئی لینے والا نہیں آتا تھا لیکن کس طریقے سے اگر وہ اپنی زندگی کو ایسے تمام سے گزار میں والے ہوتے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم دنیا میں داستانی کریں گے تو دنیا میں آئس جیتیں گے ان کی حکومت آتی نہ ہوتی ہے کس نے کہا اس سال میں اس نے پاس کہا اور سلمانوں سے ہندو کرتا ہے درخواست کا ہی تقریری کرتا ہوں انہوں نے داستانیاں پوری کی ہے ایسے ایسے سب جس وقت سے دنیا کے سب سے بڑے حاصل تھے جس وقت جاتے ہیں باقی مسبت کو پتا کے لیے اس وقت کوئی پہنا ہوا صبح پہنا ہوا کہ ان کا صبح تھا اور اس کے ان کے تھے لگیں گے گیارہ کچرے کے دیش کے تھے تو نہیں ہے پھر اگر کلو میں کام ہے کہ راستے میں چلتے اپنے غلام ہے تو ساتھ جا رہا ہے ایک ایک ایک ایک مطلب اٹھاتے ہیں ان سے بالکل جاتے ہیں ایک سواری تک خود سوار ہوتے ہیں اس سے اور وہ جو ہے کیا نام ہے رائن بے مہار سکتے ہیں چلتا اور دوسرے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ جو سوار ہو جاتا ہے وہ پریشد تم نے نہیں وقت مہار کے سطح تک چل رہا ہے اور کس وقت بہت مقدس چاہیے جہاں سے کتاب میں آ کر یہ کرنا تھا کباب کی شام دے کہ گاڑی جو تھی ریلائن کی اوپر والی اور تو وہ ہوتی نیچے والی راستے میں آ جاتی ہے انہوں نے بڑے بڑے موبائل کریں گے پھر تو وہ نکال دی یہاں پر جائیں اب ان کو ڈال دیے سب چل رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں کسی طریقے پر یہ لیکن میں تب تک اگر آپ لوگوں نے دیکھا تو اب بھی اس کی بجائے مسلمانی نہیں جیت رہی طرف مسئلہ اب پتہ نہیں چلنا ختم ہوگی یا نہیں تو اس دیوار کے اوپر جو کھڑے ہوئے تو دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہیں اور ان کی کتابیں ان کی کتابیں میں جو آیا اگر آپ میں رسم کی کتابیں پڑھیں ان میں بھی مل جائے گا ہمارے کتابوں میں بھی مل جاتا ہے کہ یہاں تک کہ مدد کا تھے آپ کے صحابہ کے بہت سارے واقعات جہاں تک تصویروں تک لیکن ان کی جو تھی ان کے پاس نہیں تھی اور بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت کو صرف تیس کے بنانے سے ان کے پاس تھی بلکہ اب بھی اگر آپ جائیں گے کمزور میں جانا آیا سوچے کے بعد پہلے سے پہلے دروازے کے ہمیں جانا آیا سوچے کا ادھر کے پچاس میں کچھ ان کو کتاب دی ہوں اور جس نے پتا کیا تھا کیا نام ہے محمد ٹھاکر اس نے کل کے کھلے لگا دی اندر کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی تھی اردو صرف دروازے کے اہم سے ہٹائی ہے تو یہاں بھی جو کچھ چیز دکھائی دیتی ہیں جن میں سکتا کسی نے جو آج وہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے دیکھا ان کا یہ چل کر پیدل چل کر آ رہے ہیں یہ سمجھ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں کسی کی اسی کی نشانی آئی تھی اگر یہ دوسرے رستے آ کے تو ہم شادی روپیہ کے ان سب کو سمت دیکھے ہم نے اسی لیے بلایا تھا کہ دیکھیں دیکھنے کے لوگ پوچھتا یہ پیسوں سے پر ہیں تو پاتے ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہی میں پورا ارب ہو رہے ہے تو سید حضرت سے سید حضرت سے تعالیٰ ہے جاتے ہیں میں کا سب پراج کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری تعلق سید سلو حضرت محمد گھنٹے کے اندر میں پتا پلان کی اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کا نقصے کا ایک طرف لٹکتا ہے تھا ایک پیڑ سے پتی جو ہے اس طرف چڑے ہوئے ہیں ایک بین کا ایک بین کی ایک کارکائی ہے جس سے ان کو کچھ بھی نہیں تو مجھے یہ سات کے تمام پہلی میں جس کے جو یعنی انسانات ہیں سب کر چکے ہیں جو دیکھ کر حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی آنکھوں میں آنکھ آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عرب اعظم تو باغ جہاز سے مدد لیتے ہیں اور آپ دو عالم کے ساتھ سائیں ہیں اور آپ کا یہ حال آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا کی بہاروں کے لوٹ لے تو اللہ نے آخرت کو دے دے تو اس کے بعد یہ کیا فرمایا لاپ لاپتا علیہ تم الفت بلا تم لگتا علیہ تم دنیا ان سکتا کا سکتا علیہ تم پہا نفت کل سما الگ تو ہوں سلام سال علیہ سلا تو سلام فرمایا اے عمر میں تم کو لاداری کا خوف نہیں کھاتا ہوں اب مجھے اگر خوش تھا کہ یہ ہے کہ دنیا تم تک کھا جائے گی اور خود دنیا کے نظر میں جیسے انہیں ہلاک کر دیا تمہیں ہلاک کر دیں گے جیسے ندی کا اتنا تھا وہی نظر کا اتنا تھا وہی ندی کا اتنا تھا وہی اسمان کا اتنا تھا اور وہی اتنا تھا وہ بھی کہا کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تماج صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک ٹین کو ایک صرف ایک حقیقت کا قائم کیا ایک کی زندگی کے مختلف مناظر کو قائم کیا جب پورے بڑا سماج یہ تھا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک جانے کتاب ایک جانے دین ایک جانے معاشرہ ایک جانے معاشیات کا نظام ایک جانے ادر کا نظام ایک زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں جو جتنے بھی سب ہیں جن کی صرف رہنمائی ہی نہیں کروائی بلکہ دیکھیے دن نیت سے زیادہ امنیت جو ہوتی ہے امبیا کی زندگی میں نیا ہوتا ہے محمد قتم کا رخ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دس سالہ سندرگی کے دور میں جو کہ ندیوں گزرا آپ نے ایک لاکھ کے قریب ایسے صحابہ کے پیدا کر کے دکھا دیا جنہوں نے کہ دین کو لے کر تیس سال کے ہفتے میں ارب ادب میں ایک ایسا فلاح کے ٹائم سے لے کر جس تک دیوار تین تک اور اللہ سن تک پھیلا دیا اور صرف یہ نہیں کہ دل میں ایک لائن سے بلکہ ہر جگہ تک دکھا تھا اللہ الہ الا اللہ کی ایک ایسی حکومت سے کام کر دیا جہاں تمام انسان برابر تھے اور وہ انسان پیدا کیے جو کہ نبی کے لائک کی حیثیت سے تمام دنیا میں نبی کے کو سے کر چلنے والے تھے پھیلانے والے تھے اور آج تک دنیا میں اگر اسلام کا کوئی نام لیتا ہے یا کوئی جاتی ہے تو انہیں لگیوں کو پیدا کرنا میرے سے جیسے دھوئے سے دُلا روشن ہوتا چلا جاتا ہے تو کسی تین محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ دن تک قائم ہیں یا کچھ لوگ نبی صاحب کی سنتا اللہ کا کلمہ کر رہے ہیں جو سب سے تھا نبی صاحب کی سنتا پیغام تھا اور ان کی دستک تھی اور آج بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ لکڑی ہوئی دنیا کہ یہ پچھلی ہوئی دنیا کہ یہ کلک کا پاس میں بچی ہوئی دنیا اگر اب میں انسان کی زندگی کو چاہتی ہے تو حق یہ ہے ہم جذبات کے رکھتے نہیں چاہتے وقت نہیں ورنہ میں اب کرتا ہوں کہ کس طور پر دنیا کے موجودہ معاشی سیاسی اور مختلف طبقاتی مسائل کا حل صرف محمد صلاحی کی زندگی ہے اگر ہم محمد صلاحم کے اس طرح آ جائیں تو کہا نا کہ محمد صلاح تین تو ہم تیرے ہے یہ جو ہے کیا یہ قلم تیرے ہے سب چیز مل جاتی ہے محمد مسلم کے قدموں میں جب حضور صاحب کو تم کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا تو میں جاؤں نا بند کفا ہر طرح سے چلا کے دھیم ہمائی بغل گئی میں رسی بھی تمام بھی لہدی بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر ایک پتا تب تک کیا جا سکتا ہوں اور سبھی پر مقرر ان حساب کا سچی بات ہے کہ سال لنگ اس وقت کہ ان حضرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور سے تعلیم کی طرف اشارے کر دیے کہ اگر ان اشاروں کو پھیلایا جائے تو ہر سنگار ایک کتاب بن سکتا ہے اور اگر ہم اشاروں کو لے لیں حقیقت میں کتاب کیا ہوتی ہے عمران ہوتا ہے ان کو پھیلایا جا سکتا ہے اور آپ میں پھر آپ سوچ والوں کے مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے اسلام کی طرف نظر کرم فرمائی ہم اسلام کی طرف سے مطلب کرم فرمائیں اور ذرا حق بات سے یہ ہے کہ ہمیں اسلام ہمیں بچاتا ہے ہم اسلام کو نہیں بچاتے اسلام ہمیں بچاتا ہے کاش ہم اسلام کا حق ادا کرتے ہیں یہ بے ہے ہم بے دے ہیں اگر ہم اسلام کے ساتھ وفاداری کر جائیں تو خدا کی قسم ہمیں وہاں پہنچا دے گا جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا مدد کے پاس میں آتا میرے آپ اپنا سمجھ وار کروایا کہ یہ قرآن جو ہے دین ہے قرآن کیا ہے دین ہے جس ٹیم نے جو فون نام بنا لیا جس ٹائم نے لڑتے ہو اپنا میں یہ ان دونوں کو آگے تک دیتا ہے یہ اسے اپنا نام بنا لیتے ہیں اور تیسرا فون ہے ان دونوں کو جو قرآن کی تصدیق کر لیتے ہیں محمد سچن قابل نہیں کہ ان کی تصدیق کی جائے قرآن قابل نہیں کہ اس کی تصدیق کی جائے اسے اپنا نام بناؤ یہ دو ایسے نام ہے میرے آپ کا ٹینس ساتھ بنایا میں تم نے دو چیزیں کھیل کر جاتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو ایک قرآن اور ایک میرا طریقہ یہ دو چیزیں اگر وہ پیڑ پیٹ والے پہلے نا تو آٹھ آسمانوں کا ان سے گلک آٹھ مہینے کے لیے کچھ نے کہا نا بال کتاب پر کہا ہے ہاں جی، ابھی کتابوں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی وقت ان کے ہیں اور بھی ہیں آگے ہوں گے سچا سنگھ کہ لوگوں کی نکاح سے لوگوں کی نکاح سے ہے اگر ایمان کے ساتھ ہمارے اندر ایمان والی نکاح پیدا ہو جائے تو ہم کشتیوں جلا کے لوگ خطا کیا کرتے ہیں ہم جہازوں کی جلا کر لوگ خطا کیا کریں لیکن یہ اچھا جب ہمارے اندر ایمان کی طاقت آ جائے اگر لیکن وہ جس وقت تاریخ میں کشتیاں جلائی وہ تاریخ میں کتنے جلائی تھی تو اس وقت پیٹ کتنا دیا تھا اس خود کی ستائیس تین چار کتنے میں یہ کہتا ہے اب سہر نہیں بڑھائے ابھی امانت ہوں بلتا ہے میں بڑھائے میں بھاگ دے کی جگہ صحیح تھی سمندر جس میں آ گئے سمندر سیکھتے اب تمہارے پاس دو چیزیں اب سیکھتے بس بس دل دان لا یہ لگان یہ دو چیزیں ہیں تمہارے پاس کیا ہے اپنے مقصد کی سچائی جس مقصد کے لیے لکچھے آیا آئے ہو یہ سب کا مقصد ہے اور تم جو ہے سب والے ہو جن جانے والے ہو جو تم کے مقام پر پھیلتے دیکھتے اس میں اپنے مقصد کے پیچھا ہٹا کرتے ہو اور یہ ایسے دو مقصد ہیں جن پر بھی کے نہیں آ سکتا تو چاہتا دیکھو جنگ اس وقت تمہیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ تمہیں دو چیزیں دیتے میری کے لیے اہدم حصم دو سو مسلم میں تو ایک چیز سکتی ہے یا تو یہاں شہید ہو جائے گا اس کو پھر تمہارے انتظار کر دیا میں دیکھے شادی کروں تو آج کہاں سمجھا ہے یا چیز یہ ہے کہ جو کام ہے جس میں کر سکتے لیکن اس پر میں حملہ کرتا ہوں میں خود حملہ کروں گا اس کے اوپر میں جا کر حملہ کروں گا تم سے میرے ساتھ آ کر مل لوں گا تو میں یہ اس کا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو چلا کر آگے کا کیا کرتا سکتا ہے تو درجہ میں کھلانے لگا ہے لیکن یہ سب ہوتا ہے جب کہ مومن کے اندر گرانے یعنی کا ہو جائے تو یہ سب کب آئے گا اسلام کے ساتھ اسلام کو جھنڈے کو بلند کرے تو اسلام تمہیں بلند کر دے گا اور اسلام کے ہندو کو تم نے مزاق سے ہٹا لیا تو خدا کی ختم کرنے کی کوئی طاقت نہیں بتا میں آٹم گھر کے پورے کے پورے بسندر اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو مسلمان نہیں بچا سکتے ایک بات کر کے بات کو ختم کر دیں دوست ہمارا معاملہ اور کا معاملہ ہے ہم خدا کے اپنے ہیں ہم کلیا ہیں ہم اس وقت کی وہ ٹرین ہیں جو کہ کتاب کی ٹرین ہیں کتاب کے نتیج کے آخری نتیج کے ہم کن نتیجے ہیں اگر ہم تھوڑی بہت گڑبڑ کریں تو پچاس پیٹی سیکٹر ہے نا پچاس پیٹی سے اگر تھوڑا سا بھی گندگی لگ جائے نا تو دھوبی کے سیکٹر کو سوچتی ہے اسے کس پاس کیا جاتا ہے اور ڈیوٹی بھی ہوتی ہے پوری گندگی لگ جاتی ہے تو کوئی بھی سلام ہو سکتا غیروں کے ساتھ رابطہ اور ہے ہمارے ساتھ رابطہ اور ہے ہماری فتح سامان پر کر دی ہماری فتح ایک ہمارے انسان پر ہے ایمان پر ہے جب ہمارے اندر جذبے جذبے کے اوپر ہے اگر ہم میں پتوا ہوگا اگر ہم میں صلاحیت ہیت گی اللہ ہمیں پتہ دے گا تھوڑے سے بھی ہوں گے خدا کی قسم پورا آگے لگا اس کی قربت مضورت میں یہ میرے سفر تھا تو کہیں تو غالب میں جانے نہیں ہوں گا کہ اگر اس طور سے موجودہ ہے آگے بڑھانے کی نہیں کہہ رہا اگر اس میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو کہا والا جذبہ تھا اور وہ ایمان پکا پیدا ہو جائے دنیا کی تمام فوجوں کے آگے تک نہیں کر سکتی کیونکہ خدا کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کسی کو دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتا ہے کہ خدا کی مدد انسانوں کے ساتھ جو آتی ہے جو اندر کے ایمان کے ساتھ آتی ہے جو نبی کی فطرت کے ساتھ آتی ہے اگر محمد قسم کے رشتے ہم اختیار کریں ان شاء اللہ اللہ ہماری مدد کرے گا صاف اللہ رب العالمین کے معافی چاہتا ہوں آپ نے میں نے آپ کا بہت زیادہ لے لیا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے پتاؤں کو درگزر فرما اے اللہ امام یقین سے ہمارے دلوں کو مالا معاف فرما اے اللہ حمیر احمد سے گلم دیا حمید خدا حضرت محمد مصطفیٰ فلاس منتی ذات عالی جن کمالات کو لے کر آئی جن تعلیمات کو لے کر آئی جن اخلاق کو لے کر آئی اے اللہ یہ جملہ تعلیمات یہ جملہ اخلاق یہ جملہ سیکھنے اے اللہ امت کے ہر سب کو بھی پیدا فرما دے اے اللہ محمد قسم کا تمام ایک تباہ فرما آپ کی محبت پتا فرمایا آپ کی اپنے پتا فرما اے اللہ یہ دین کے دین کے جو جذبات تیرے محمد قسم کے ذریعے تھے امت میں پیدا کروائے تھے اور اللہ خود کو تین کی پوری امت میں اللہ ان کے ساتھ کو پیدا کروا دے بے اللہ ہم گنا گار بنتے ہیں آج کے سم سینٹ بنتے ہیں اور اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ دنیا کی زندہ خیریں تیرا سبق کی تمام برسات کو ہمیں نواز دے بے اللہ بے اللہ یہ سب تھا آج دور کے پیچھے ہٹتے اللہ تیری ناراضی کا سبق بن دے اے اللہ ان زندہ سب خاص کے ہدایت کے ساتھ میں ساتھ دے اے اللہ یہ ہمارے ملک کی اے اللہ یہ فوج والے ہیں اور ہماری فوج والے ہیں اے اللہ ان کے دل کے اندر اس ایمان کو بھر دے یہ ابھی بدر کا ایمان تھا یہ بادر کا ایمان تھا یہ صحابہ کا ایمان تھا اے اللہ کا ایمان انہیں بھی عطا فرما دے اے اللہ نہیں تقوا کی زندگی انہیں بھی عطا فرما دے اے اللہ جس طور سے کل میں اندر میں صحابہ کی تھی نے مدد فرمائی اے اللہ آج اس بچے کی بھی مدد فرما اے اللہ انہوں نے جو اسلام کے حق سے اس قدم کے اٹھایا تو دین کی تعلیم کو اور سکے تھے جو ارادے فرمائے اللہ ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمایا غیر اللہ کے دین تبدیلی انہوں نے کی غیر اللہ ان میں پوری رنگ ہے جن میں حقیقت دین پیدا فرمایا غیر اللہ جو غیر اللہ جو اخبار مقدم کیے گئے غیر اللہ ان کی اخلاق عطا فرمایا جو صحیح رشتے دین کی تعلیم کا دینے والا بنا غیر اللہ ان کے دلوں کو بھی ہدایت دے دے اور پوری امت کے دلوں کو ہدایت دے دے غیر اللہ دل تیری انگلیوں کے درمیان میں ہے غیر اللہ دلت چاہے چلتا دے دے دے اے اللہ ہمارے سماج کے سلوک دے اپنی ہدایت سے مالا محال کرنا دے محمد قسم کو کامنا کرنے میں رات دے محمد قسم کی زندگی کے سن سنتے ہمیں مالا محال کرنا جیسے دین لے کر آئے تو ہر زمانے کے لیے تھا ہر ملک کے لیے تھا ہر بچے کے لیے تھا اے اللہ محمد قسم کے دین عالم سے صاحب کا بات ہر ہد سے ہمیں مالا مال کرنا اے اللہ ہماری ہماری میں اے اللہ کی دینی قیمت بھی پیدا کرنا اور باری طاقت بھی پیدا فرما اے اللہ ان کے غائب کو بھی سنبھال دے ان کے باطن کو بھی سنبھال دے اے اللہ جس دن کے ان کو ان کے روز کو حالت فرما دے جس طرح سے محمد کو تم کے روز تھے اور آپ کے صحابہ کے روز تھے اے اللہ تم نے جس کو ڈال کے اللہ جس نے کی قسم کو پارا پارا کر دیا تھا اے اللہ ان کے بھی روز تھے جس نے کے دلوں کو ڈال کے اللہ ان ہدایت کا سبق بناتے ہوئے دین کا صحیح سپاہی بناتے ہوئے اے اللہ ان کا اپنے ملک کی بھی قسمت لے اپنے دین کی بھی قسمت لے اے اللہ جس طاقت میں پھنس جائیں اور نہ کسی دشمن کو ان کے مقابلے کی طاقت ہوئے تک نہ آئے اور نہ تو اتنی قیمتوں سے دشمنوں کی طاقتوں کو تارا تارا کرنا اور نہ صرف الحاظ والوں کی قیمتوں سے اور نہ کو دنیا میں کرنا اور نہ پورے عالم میں اسلام کا بلکہ کرنا دن کا بلکہ کرنا ہدایت کو عام کرنا اور اللہ